بے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا اب آپ حضرات کے سامنے بیان کے لیے جو شخصیت تشریف لا رہے ہیں یہ وہ عملی مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں فروخت کیا اور اس کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے پہلے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اللہ تعالی کے راستے میں وقف فرما دیا تو آپ حضرات کے سامنے اخلاص اور للہیت کے پیکر تشریف لا رہے ہیں مجاہد اسلام کاری عبد الطیف صاحب الحمد للہ وقفا الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى كتب عليكم القتال كما قال كتب عليكم الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق صدق الله مولانا العظيم الحمد للہ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جہاد سے وابستہ کیا جہاد اللہ جل شانہ کا اہم اور تاکید حکم ہے اللہ پاک نے ہماری جماعت کی نصرت و مدد فرمائی اللہ جل شاہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں ایک مضبوط امیر نصیب فرمائے آپ حضرات خوش ہو جائیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں ان میں آپ گنے چنے چند افراد ہیں جن کو اللہ پاک نے جہاد کی آواز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی مجاہدوں مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہو اس دور کے اندر جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے خوف و حراس پھیلایا جا رہا ہے پابندیاں ہیں کافروں کا ڈر جو ہے پھیلایا جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں بڑی سپر طاقت ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن اللہ کے شعر یہ شعروں کا اجتماع ہے اللہ کے شعر ہیں اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ کافروں کو اعلان کر دو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے میرا حکم ہے اور آپ حضرات نے لبیک کہتے ہوئے عرض کیا لبیک اللہ لبیک اللہ ہم حاضر ہیں آپ کا حکم ہے ہم جہاد کرنے کے لیے حاضر ہیں اللہ پاک نے فرمایا تمہاری نصرت مدد میں کروں گا نصرت اللہ پاک کی ہوگی قدم بڑھانا تمہارا کام ہے کافر کافروں کے اندر کوئی سخت نہیں ہے کافر میں کوئی ہمت نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد کافرو تم نے مغلوب ہونا ہے کافرو تم نے شکست کھانی ہے کافرو تمہارے لیے رسوائی ہے کافرو تمہارے لیے ذلت ہے لہذا اگر تمہیں دنیا آخرت کی بھلائی چاہیے ایمان لے آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ ان الاسلام تم دنیا کے اندر بھی امن پاؤ گے آخرت کے اندر بھی مزے اڑاؤ گے لیکن کافر ابلیس کے چیلے ابلیس کے دھوکے میں آئے ہوئے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے مغلوبیت شکست ذلت رسوائی ہلاکت ان کا مقدر ہے آخرت کے اندر بھی سزائیں پائیں گے مسلمانوں مجاہد و قدم بڑھاؤ اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ ہے اللہ جل شاہ پہلی قوموں کو آسمانی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا کرتے تھے اب کوئی عذاب آسمان سے نہیں آئے گا اللہ پاک کا فیصلہ ہے علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین تم ان سے قتال کرو لڑائی کرو کافروں سے لڑائی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اب آسمان سے فرشتی کی چیخ نہیں آئے گی جو کافروں کو ہلاک کر دے اب طوفان نہیں آئے گا جس سے کافر ہلاک ہو جائیں اب جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب یہ مجاہد بنیں گے اللہ کا عذاب بن کر کافروں کا ستیہ ناست کریں گے لیکن کافروں کو سمجھ نہیں آ رہی دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی تک پہنچ گئے ہیں ہماری سوچ ہماری عقل بہت دور پہنچ چکی ہے لیکن کم بختوں کو اپنی جہنم نظر نہیں آتی اللہ کا فیصلہ ہے کافروں نے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے بڑی حیرت کی بات ہے بڑے تعجب کی بات ہے اللہ پاک فرماتے ہمارے نار کہ ان کو آگ پر جانے میں کیسا صبر آیا ہوا ہے ان کم وقتوں نے ہمیشہ جہنم کے اندر جلنا ہے کبھی نہیں نکلنا اگر وہ فریاد کریں گے اہل جنت کو کہیں گے ودادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الكافرین جہنمی جنتیوں کو کہیں گے تھوڑا سا ہماری طرف پانی تو بہا دو کچھ نعمتیں تو ہمیں دے دو کچھ جنت کے کھانے تو دے دو جواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتیں کافروں پر حرام کر رکھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلیں گے مسلمان کو کبھی کافر سے نہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ نصرت و مدد ہو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ قاتل کا فتن کمایو قاتل النکم کافا جب کافر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اتحاد کر لیتے ہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں تو تم بھی مسلمانوں سارے کے سارے ان کافروں سے لڑو اور ان کو جو ہے مارو فضل عنا وضربو فضل کل بنان ان کو مارو ان کو کچھ لو کفروا الدین الرقاب ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو کچھ لو اللہ پاک کا حکم ہے اس لیے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پابندیوں کے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اللہ پاک کی مدد ساتھ ہے تمہارے لیے جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر بشارتے ہیں بشارتے ہیں مجاہدوں بشارتے بشارتے ہیں فرمایا کہ جو مجاہد اللہ کے راہ میں زخمی ہوگا جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کے جسم سے زخم زخم اس کے تازہ ہوں گے خون بہ رہا ہوگا فرمایا کہ رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس سے خوشبو کسوری کی آ رہی ہوگی فرمایا کہ فرمایا کہ جو شخص جہاد سے گھبراتا ہے ڈرتا ہے اللہ پاک اللہ کی پناہ ہم جہاد سے لا تعلقی کا اظہار کریں اللہ کی پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے کبھی زندگی بھر جہاد کیا ہی نہیں اور نہ ہی جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ وہ منفقت کے شعبے پر مرے گا اب دیکھو جب اسلام کا حکم آیا جہاد کا حکم آیا سارے مسلمان جتنے صحابہ کرام تھے سب کے سب مجاہد تھے ان کے بچے مجاہد صحابہ کرام مجاہد انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی آج کروڑوں مسلمان ہیں لیکن جہاد کرنے والے گنے چنے چند لوگ ہیں اور ان کا روب اتنا ہے اتنا ہے کہ کافر کہاں پر ہے یہ اجتماع یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ کافروں پر لرزہ تاریخ کر رہا ہے ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کافر ڈر پوک ہے کافر کے اندر کوئی ہمت و سکت نہیں ہے مسلمانوں کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں نہ حکومتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ پابندیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جیلوں ہتھکڑیوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہمت کرو اور قدم بڑھاؤ انشاءاللہ اللہ پاک کا وعدہ ہے پوری دیونے کے اندر اسلام نے غالب آنا ہے کفر نے مٹنا ہے کفر نے مٹنا ہے اولم یرو انا ننقصها من اطرافها اللہ پاک کفر کو ختم فرما رہے ہیں زمین کفر کی سڑ سکڑتی جا رہی ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر اسلام ہوگا حق ہوگا حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے ہیں جو سارے ادیان پر غالب آئے گا اس وجہ سے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ جل شان ہمیں ساری زندگی موت تک جہاد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے باخرا الحمد للہ